مولانا کتاب اللہ کے خاص کی بحث ہو رہی ہے ایک مثال گزر گئی آج دوسری مثال ذکر کریں گے خاص کے بارے میں آپ نے پڑھا کہ اس پر عمل کرنا واجب ہے فضائی طریقے پر اور اگر اس کے مقابلے میں خبر واحد یا قیاس آ جائے تو پھر تو دو اگر تطبیق کی کوئی صورت ہوئی کہ دونوں پر عمل ہو جائے تو دونوں پر عمل کیا جائے گا ورنہ ہاں، ورنہ خاص پر عمل کیا جائے گا اور خبر واحد اور قیاس کو چھوڑ دیا جائے آج بھی ہم پڑھیں گے دوسری مثال مولانا جی۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں قد فی ازواجہم تحقیق ہم جانتے ہیں وہ جو کہ ہم نے مقرر کیا ہے فرض نہ مقرر جو ہم نے مقرر کیا ہے علیہم ان خامندوں پر فی ازواجہم ان کی بیویوں کے بارے میں بھائی سمجھ میں آیا تو یہ زوج کا لفظ میاں بیوی دونوں پر بولا جاتا ہے بھائی دونوں پر بولا جاتا ہے تو بھائی مسئلہ یہ ہے مسئلہ یہ چل رہا ہے عورت کے مہر بھائی اس میں کوئی مقدار مقرر ہے شریعت کی جانب سے یا مقرر نہیں ہے بھائی تو یاد رکھو احناف کے نزدیک مہر جو ہے جانب زیادت میں تو کوئی حد نہیں ہے جتنا بھی آپ عورت کا مہر مقرر کرنا چاہیں آپ کر سکتے ہیں بھائی جانب زیادت میں کوئی حد نہیں والا لیکن جانب قلت کے اندر کم سے کم دس درہم مہر ہوگا اس سے کم مہر نہیں ہو سکتا اس سے کم مہر نہیں ہو سکتا جبکہ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مہر میں کوئی حد مقرر نہیں نہ جانب زیادت میں نہ جانب قلت میں ہوئے زیادہ سے زیادہ کی جیسے کوئی حد نہیں اسی طرح کم سے کم مہر کی بھی کوئی حد نہیں کوئی حد نہیں جو بھی میاں بیوی آپس میں عقد کرنے والے جس پر بھی متفق ہو جائیں وہ مہر ہو جائے گا وہ مہر ہو جائے گا چاہے ایک مٹھی گندم ہی کیوں نہ ہو مولانا مسئلہ سمجھ اختلاف سمجھ میں آیا بھائی ہماری جانب جانب زیادت میں تو کوئی حد نہیں لیکن جانب قلت میں حد ہے کتنی کم سے کم کتنا مہر ہوگا اس سے کم نہیں ہو سکتا بھئی کم کریں گے بھی تو بھی دس درہم ہوگا اس سے کم نہیں ہو سکتا جبکہ امام شافی رحم اللہ کیا فرماتے ہیں نہ جانب زیادت میں کوئی حد مقرر ہے اور نہ جانب قلت ہماری دلیل یہ ما فرضنا ہے فرضنا بھئی اللہ کیا فرما رہے ہیں تحقیق ہم جانتے ہیں ما وہ جو کہ فرض نہ ہم نے کیا کیا مقرر کیا ہے بھائی مقرر کیا ہے معلوم ہوا من جانب اللہ مہر کی کوئی مقدار متعین ہے اب اس بات میں تو مشتحدین کا اتفاق ہے کہ جانب زیادت میں کوئی حد نہیں معلوم ہوا کہ یہ جو حد مقرر کی گئی ہے یہ کس جانب ہوگی جانب قلت کے اندر ہوگی جانب لیکن وہ کتنی ہے مولانا وہ قرآن میں بیان نہیں ہوئی قرآن میں صرف یہ آیا کہ ہم جانتے ہیں جو ہم نے ان پر مقرر کیا معلوم ہوا آیت مجمل ہے مولانا آگے آپ پڑھیں گے مجمل آئے گا اور مجمل کے لیے بیان چاہیے ہوتا ہے بھائی کیا مراد ہے کیا معنی ہے اس کا تو قرآن میں تو ہمیں اس کا بیان نہیں ملا چنانچہ ہم حدیث کی طرف گئے حدیث کے اندر ہمیں اس کا بیان مل گیا مولانا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا لا لأقل من من عشرت عشرت دس درہم سے مہر کم نہیں ہے بھئی مہر جو ہے وہ دس درہم سے کم نہیں تو معلوم معلوم ہوا مولانا کہ کم سے کم کتنی مقدار ہے مہر کی دس تو دیکھو یہاں فرض نہ خاص ہے مولانا امام شافی رحم اللہ کیا فرماتے ہیں تو دیکھو یہاں اللہ نے فرمایا تو یہ ہماری دلیل یہ ہے یہ فرازنہ کا لفظ بھائی کیا معلوم ہوا فرازنہ مقرر کیا کس نے مقرر کیا اللہ نے اس کی نسبت اپنی طرف کی ہے کہ ہم نے مقرر کیا ہے ہم نے مقرر کیا یہ خاص ہوا معلوم ہوا یہ مقرر ہونا کس کی طرف سے ہے اللہ کی جانب سے اب جانب زیادت میں تو کوئی خاد نہیں معلوم ہو جانب قلت میں ہوگی کوئی خاد بھائی اور یہ خاص ہے مولانا اس پر عمل کرنا کیا ہے واجب ہے البتہ یہ مجمل ہے اس کے لیے بیان چاہیے بھائی اور قرآن میں اس کا بیان نہیں کہ کیا مراد ہے اس سے تو ہم حدیث کی طرف گئے حدیث میں ہمیں کیا ملا مولانا لا محر علی اقل من دس دیر ہم سے کوئی کم مہر نہیں ہے سمجھ میں آیا یہ تھی ہماری دلیل بھائی امام شافی رحمہ اللہ اس کو قیاس کرتے ہیں عقد مالی کے ساتھ بھائی وہ نکاح کو قیاس کرتے ہیں کس کے ساتھ ہے مالی کے ساتھ مال والا عقد بھائی جس میں مال ہو وہ فرماتے ہیں جیسے دیکھو عقد یہ نکاح بھی عقد مالی کی طرح ہے عقد مالی میں جیسے جانبین سے عوض دیا جاتا ہے مولانا آپ مثلا مبیعہ خریدتے ہیں تو وہ بائے آپ کو مبیعہ دے گا اور آپ کیا حوالے کریں گے سمن حوالے کریں گے بھائی اسی طرح یہ نکاح بھی یا جیسے مولانا اجارہ ہے اجارے میں ایک اپنی محنت آپ کو کر کے دے گا اور آپ اس کے مقابلے میں پھر کیا دیں گے اجرت دیں گے بھائی سمجھ میں آیا بھائی تو وہ عمل کے بدلے آپ اجرت دیں گے تو وہ بھی عقد مالی ہے اور مبیے کے اندر مولانا نا بتائیے کوئی حد مقرر ہے کمی یا زیادتی میں بھئی یہ کتاب ہے آپ کے اور آپ کے ساتھی میں جتنے بھی عقد ہو جائے سو روپے میں ہو جائے چاہے دو روپے میں ہو جائے بھائی کوئی آپ کو کچھ کہہ سکتا ہے بھائی شریف کی جانب سے کوئی پابندی ہے نہیں تو یہ عقد مالی کی طرح ہے اور عقد مالی کے اندر جانبین جس عوض پر بھی راضی ہو جائیں مولانا وہ سمن بن جایا کرتا ہے وہ عوض بن جایا کرتا ہے سمجھ میں آیا چاہے کم ہو چاہے زیادہ ہو اسی طرح نکاح بھی وہ فرماتے ہیں امام شافی رحم اللہ عقد مالی کی طرح ہے اور عقد مالی میں جانبین اپنی مرضی سے جو مقرر کرنا چاہے کر سکتے ہیں تو نکاح میں بھی اپنی مرضی سے جو مقرر کرنا چاہیں میاں بیوی مقرر چاہے کم کا مقرر کریں چاہے زیادہ دس مہر دس درہم وغیرہ کی کوئی حد متعین نہیں سمجھ میں کہتے ہیں عقد مالی کی طرح اس میں بھی جانبین سے عوض ہے مولانا نکاح ہوا عورت اپنے ایک مخصوص عضو کو مرد کے حوالے کرے گی اور مرد اس کے عوض میں مہر دے گا تو دیکھو عوض آ گیا لہذا یہ کس کی طرح ہوا ہے مالی کی طرح ہوا جانبین سے عوض آ گیا مولانا جانبین سے عوض آ گیا اور عقد مالی میں کیا ہوتا ہے مولانا عوض کی طرح ہونا چاہیے یہ کس کی سپرد ہے مولانا عقد کرنے والوں کی وہ جتنا مرضی چاہے مقرر کر لیں تو یہاں بھی جتنا مرضی چاہے وہ مقرر کر لیں سمجھ میں آئے امام شافر کی دلیل سمجھ میں آئی بھائی آپ کو ہم جواب دیتے ہیں کہ نہیں ما فرضنا خاص ہے مولانا کتاب اللہ میں اور خاص پر عمل کرنا واجب ہے اور آپ اس کو مقابلے میں قیاس لے کر آ رہے ہیں آپ قیاس کر رہے ہیں اور ضابطہ ہم نے پڑھا ہے کہ قیاس کس کے مقابلے میں آ جائے کتاب اللہ کے خاص کے مقابلے میں آئے تو اس کو کیا کر دیا جائے گا ترک کر دیا جائے گا سورج سمجھ میں آ سب کو بھائی تو قیاس خاص کے مقابلے میں آیا ہم اس کو ترجیح نہیں دے سکتے بھائی کتاب اللہ کے خاص پر عمل کرنا واجب ہوگا بلکہ قیاس بھی ہمارا معید ہے ہماری تائید کرتا ہے مولانا قیاس بھی ہماری تائید کرتا ہے تائید کرتا ہے کہ ہم اس نکاح کو قیاس کرتے ہیں سرقہ پر چوری پر مولانا چوری اور کتنی چوری میں ہاتھ کاٹا جائے گا مولانا دس درہم یا اس سے زیادہ تو کم سے کم دس درہم کی چوری ہو تو ہاتھ کاٹا جائے گا اس سے چوری کم ہو تو پھر ہاتھ نہیں معلوم ہوا ایک انسانی عضو کی کم سے کم قیمت کتنی ہے مولانا دس درہم ہے اور نکاح میں بھی مولانا عورت بذرا حوالے کرتی ہے اور وہ بھی ایک انسانی عضو ہے لہذا اس کی کم سے کم قیمت دس درہم ہوگی سمجھ میں آیا بھائی جی اس پر کئی مسائل متفرع ہوتے ہیں بھائی چلیے وہ آگے آئیں گے عبارت مولانا مسئلہ سمجھ میں آیا بھائی وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَلَى اور اسی طرح ہے اللہ کا یہ قول سمجھ میں آیا تو فرزنا بھی سلاسہ کی طرح خاص ہے اسی طرح ہے قد علمنا تحقیق ہم جانتے ہیں ما وہ جو کہ فرضنا ہم نے مقرر کیا علیہم ان خامندوں پر فی ازواجہم ان کی بیویوں کے بارے میں ان کی تو یہ خاص ہے آیت مولانا یعنی اس کے اندر یہ فرض نہ کیا ہے خاص ہے پھر تقدیر شرعی تعین الشرعی مولانا تقدیر کس معنی میں ہے تعین میں یعنی شریعت کی جانب سے تعین ہے ایسی تعین جو کس کی جانب سے ہے تو یہ مولانا فرضنا خاص ہے تعین شرعی کے اندر فلا یترک العمل می لہذا اس پر عمل کو ترک نہیں کیا جائے گا بے اعتباری اعتبار کا معنی یہاں قیاس کے کریں مولانا بس اس پر عمل کو ترک نہیں کیا جائے گا اس قیاس کے ساتھ کہ کہ انہو عقد مالی یہ کیا ہے عقد تو جب عقد مالی ہے یہ امام شافی کی ساری دلیل آگے انہی کی چلتی رہے گی دیکھتے جائیے تو یہ قیاس کرتے ہوئے کہ یہ عقد مالی ہے فیح بِالْعُقُودِ الْمَالِيَتِ المالیتی اس کا قیاس کیا جائے گا کس کے ساتھ ہے امام شافر ہم اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ کیا ہے مالی ہے پس اعتبار کیا جائے گا کس کے ساتھ اس کا عقود مالیہ کے ساتھ وئی فیقون تقدیر المال فیہ موکولا الى رئی الزوجینی پس مال کی تعیین اس کے اندر موکولا موکول کا معنی سپرد کیا گیا مال کی تعیین اس میں سپرد کی جائے گی الى رئی الزوجین کس کی طرف ہے زوجین کے رائے کی طرف وہ اپنی رائے سے جو بھی مقرر کرنا چاہیں کیا کر سکتے ہیں مقرر کر سکتے ہیں ترجمہ سمجھ میں آ رہا ہے سب کو بھائی کما ذکرہ الشافعی رحمہ اللہ تعالی جیسے کہ ذکر کیا کس نے امام امام دنیا والا نا امام شافعی رحمہ اللہ نے علی حاضر اور علی حاضر اور اس پر وہ تفریح کرتے ہیں کہ ان تخلی انتخلی عبادت مل اشتغالی بن نکاحی مل بالنکاح سمجھ میں آیا بھائی مل اشتغال پڑھیں گے اس کو مولانا اس لیے کہ اشتغال آپ نے پڑھا حمزہ وسیع درجہ عبارت میں گر جاتا ہے اصل میں تھا الاشتغال اشتغال کا حمزہ گر گیا پھر لام کا حمزہ بھی یہ بھی گر گیا کیا رہ گیا لام کو کسرہ دے دیا کیا بن گیا لشتغال کیا بن گیا لشتغال مولانا پھر مولانا یہ حالانکہ رائج ہے ہر جگہ اسی طرح پڑھتے ہیں لیکن نہیں مولانا ضابطے کے مطابق قطعان غلط ہے بھائی لشتغال لشتغال پھر مولانا لام سے پہلے مین نون ساکین آ رہا ہے اور آپ نے ضابطہ پڑھا ہے کہ حروف میلونا سے پہلے نون ساکن آ جائے تو اس کو اسی کی جنس سے بدل کر اس میں ادغام کیا جاتا ہے سمجھ میں آیا تو یہاں نون کے بعد کیا آ رہا لام آ رہا ہے اور لام بھی کس میں سے حروف یار میں سے ہے اور تو نون کو لام کر کے لام میں ادغام کریں گے کیا بن جائے گا مل مل اشتغالی مل اشتغالی جیسا قرآن میں آیا ہے مولانا ما قطعتم مل لینتن ما قطعتم اصل میں ہے پھر لام سے پہلے کیا ہے نون ساکین تو اس کو بھی لام کر کے لام میں ادغام کیا گیا کیا پڑھتے ہیں مل لینتن سمجھ میں آیا بھائی امام شافر اللہ فرماتے ہیں بھائی یہ نکاح کس کی طرح ہے عقد عقد مالک کی طرح ہے عقد ہے مباح ہے اس کا کوئی ثواب وغیرہ نہیں ہے کچھ بھی نہیں باپ بیو شراء کرتے ہیں کوئی ثواب ہوتا ہے بیع و شیرا کا جی شراء نہیں بھائی یہ تو عقد ہے عام سا اس کی کوئی ثواب یہ عبادت ہے بیع و شرا کرنا نہیں ثواب تو عبادت ہو تو وہ فرماتے ہیں کہ یہ عقد مالی ہے لہذا عبادت نہیں تو ثواب بھی اس کا نہیں بھائی ثواب بھی نہیں اور جب ثواب نہیں ہے اس کا تو آپ بتائیے ایک ہے ایک شخص خلوت اختیار کرتا ہے نہیں کرتا مولانا خلوت تنہائی خلوت اختیار کرتا ہے نہیں کرتا کیوں نفل تاکہ نفل عبادات زیادہ کر سکے کیا کر سکے بھائی نکاح کرے گا تو بیوی کے خرچے پورے کرنے ہوں گے بچے ہوں گے بچوں کا خیال رکھنا پڑے گا تو یہ وغیرہ بہت سی چیزوں میں مشغول ہونا پڑے گا بھائی سمجھ میں آیا تو وہ فرماتے ہیں نکاح کے امور میں مشغول ہونا نکاح میں مشغول ہونا نفل عبادت خلوت اختیار کرنا نفل عبادت کے لیے یہ بہتر ہے نکاح میں مشغول ہونے سے کیونکہ نفل عبادت میں کیا ملے گا ثواب ملے گا اور نکاح میں اشتغال ہوگا تو ثواب ہے جی ثواب نہیں تو کون سا بہتر ہوا بھائی نفل عبادت کے لیے خلوت کو اختیار کرنا یہ کیا ہے بہتر ہے بہتر ہے ہم کہتے ہیں نہیں یہ اختلافی مسئلہ ہم کہتے ہیں نہیں نکاح کرنا عبادت ہے کیونکہ حضور نے فرمایا ہے ایک حدیث میں ہے نکاح من سنتی نکاح کس میں سے ہے میری دوسری حدیث میں آتا ہے فمن عن سنتی فلیس منی جس شخص نے میری سنت سے آراز کیا وہ مجھ سے نہیں یعنی میرے ساتھ اس کا تعلق نہیں میری سنت سے جو منہ پھیرتا ہے تو معلوم ہو سنت یہ نکاح کیا ہے سنت ہے مولانا سنت اور جب سنت ہے تو معلوم ہو عبادت ہے اور جب عبادت ہے تو پھر یہ کیا ہوئی مولانا جی؟ ہمارے نزدیک یہ افضل ہے مولانا سمجھ میں آیا نیز اس میں مولانا انسان جہاد کی تیاری بھی ہے مولانا بھائی اولاد حاصل ہوگی یا نہیں ہوگی بھائی جی اولاد بھی حاصل ہوگی سمجھ میں آیا ذمہ داریاں آئیں گی ان کے حقوق پورے کرے گا ان پہ بھی بے انتہا ثواب ہے بہت زیادہ ثواب ہے بچوں کی ضروریات پوری کرے گا بہت زیادہ ثواب ہے سمجھ میں آیا بھائی تو ہمارے نزدیک اشتغال بن نکاح جو ہے وہ بہتر ہے کس سے تخلی خلوت اختیار کرنے سے نفل عبادت کے لیے وہ تو نفل ہے مولانا اور یہ تو سنت ہے کس کا درجہ انچا ہے لازمی بات ہے سنت کا انچا ہے بھئی اور تفریق یہ اس پر اَنَّ تَخَلِّيَ لِنَفْلِ الْعِبَادَتِ اَفْضَلُ کہ خلوت اختیار کرنا نفل عبادت کے لیے افضلو یہ زیادہ افضل ہے زیادہ بہتر ہے یہ بہتر ہے مولانا من لشت غالب نکاحی نکاح میں مشغول ہونے سے ابا یہ ایک مسئلہ ہوا اس اختلاف پر متفرع ہوا وہ ابطالہ اب اور انہوں نے مباح قرار دیا ہے اس نکاح کو باطل کرنا طلاق کے ساتھ مباح قرار دیا ہے شاء فماشا جیسے بھی خاون چاہے مولانا من جمع و تفریح چاہے جمع کرے طلاقوں کو چاہے جدا جدا دے مولانا بھائی ہمارے نزدیک تو یہ سنت ہے وہ کہتے ہیں بھائی یہ عقد مالی ہے بس اس میں کوئی ثواب نہیں اور جب عقد مالی ہے تو عقد مالی کو کی طرح ہے عام چیز لہذا جب ایک عام عقد ہے یہ تو اس کو انسان فسخ بھی کر سکتا ہے ان کی اس کی اپنی مرضی ہے بھائی اس کو ختم بھی کر سکتا ہے جیسے چاہے طلاق دے کر مولانا اب چہن کی مرضی ہے اکٹھی تین طلاقیں دے دے بھائی سمجھ میں آیا جمع کر دیا اس نے تین طلاقوں کو اکٹھا یا دی تو الگ الگ لیکن ایک ہی میں دے دی ایک آج دی ایک کل دی ایک پرسوں دے دی بھائی تو یہ بھی کیا ہے ایک ہی توہر میں جمع کر دیا جبکہ ہمارے نزدیک مولانا یہ نکاح تو سنت ہے تو اور اس کے لیے طلاق کا بھی من طریقہ ہے کہ یا کیا کرو ایسے توہر میں بیوی کو طلاق دے دو جس میں جمع کیا ہو اور پھر اس کو عدت پوری کر لینے دو وہ بائنا ہو جائے گی جدا ہو جائے گی آپ سے یا اگر تین دینی ہے تو ایک ایک توہر میں ایک ایک طلاق دیتے جاؤ تین توہروں میں تین طلاقیں دے دو بھئی اور اگر کوئی اکٹھی دیتا ہے وغیرہ دوسرا طریقہ ان کے علاوہ اختیار کرتا ہے تو یہ بیدات ہمارا نا گناہ ہے گناہ ہے سمجھ میں آیا شریعت میں جب ایک طریقہ بتلایا گیا ہے تو پھر اس کے خلاف کیا جا رہا ہے تو یہ مسئلہ سمجھ میں آ رہا ہے سب کو تو تو تو وہ کہتے ہیں یہ عقد مالک کی طرح ہے بھائی خاون کی مرضی ہے اس کو ختم کرنا چاہتا ہے چاہے تین طلاقے دے دے چاہے الگ الگ دے دے ایک توہر میں ایک دے چاہے ایک ہی توہر میں تینوں دے دے چاہے ایک ہی اکٹھی دے دے ایک ہی وقت میں تینوں دے دے بھائی وہ اور انہوں نے مباح قرار دیا ہے اس نکاح کو باطل کرنے کو بِالطَلَاقِ طَلَاق طلاق کے ساتھ کئی فماشا جیسے بھی خاون چاہے چاہے جمع و تفریق یعنی کہ جمع کرنے اور تفریق جدا جدا چاہے کٹھی ایک ہی لفظ کے ساتھ دے دے یا ایک توہر میں جمع کر کے دے دے یا تفریق الگ الگ مولانا کیا کر دے جدائی کے ساتھ بھائی فرق ڈال کر وَأَبَاحَ اِرْسَالَ السَّلَاسِ سال وَاحِدًا اور انہوں نے مباح قرار دیا ہے بھیجنا تین طلاقوں کا اکٹھا جملتاً واحدتاً جی ہاں, ہاں، جملتاً اکٹھا والا نا ایک ہی وقت کے اندر بھائی تین آپ ایک ہی وقت میں کوئی شخص اپنی بیوی کو کہتا ہے میں تجھے تین طلاقیں دیتا ہوں جبکہ ہم کیا کہتے ہیں نہیں بھائی یہ کیا ہے بدرد ہے مولانا نا ہے تین مسئلے ہو گئے بھئی تو من جمع و تفریق ان کا پھر یہ معنی یہ آگے الگ مسئلہ آگیا تو یوں کر لو جمع سے مراد یہ ہے کہ ایک ہی طہر میں جمع کر دے اکٹھی نہیں دے رہا ایک لفظ سے ایک دے دی کل دے دی پرسوں دے دی مولانا سمجھ میں آیا تو جمع کر دے ایک ہی طہر میں و تفریق اور چاہے جدہ جدہ کر دے مولانا ایک ایک طہر میں کیا کر دے ایک ایک طلاق دے دے ایک یہ صورت اور اسی طرح ارسال ارسا سے جملہ واحدہ اور مباح قرار دیا ہے تین طلاقوں کو تین طلاقیں اکٹھی بھیجنے اکٹھی دینے کو مولانا ایک ہی وقت میں کہ میں تجھے کیا کہے بیوی سے میں تجھے تین طلاقیں دیتا ہوں النِّكَاحِ قَابِلًا لِلْفَسْقِ بِالْقُلْعِ اور اسی طرح انہوں نے قرار دیا ہے عقد نکاح کو کہ وہ قبول کرنے والا ہے فسخ کو قابل قبول کرنے والا ہے فسق کو بالخلع کس کے ساتھ امام شافر فرماتے ہیں یہ عقد مالی ہے تو اس کو کس کے ساتھ کیا جا سکتا ہے خلا تو خلا دے تو یوں ہو جائے گا جیسے نکاح ہوا ہی نہیں تھا فسق ہو گیا ختم ہو گیا بے جیسے آپ میں ہوئی ہے مولانا آپ پھر فسق کر دیتے ہیں گویا کہ ہوئی ہی ختم کر دی آپ نے تو لہذا خلا بھی کر سکتے ہیں یہ فسخ ہو جائے گا نکاح ہے ہم کہتے ہیں نہیں خلا فس سے نکاح نہیں ہے یہ طلاق بائن ہے کیا ہے اس لیے کہ نکاح عبادت ہے اور عبادت میں فسخ نہیں ہوتا وہاں عبادت میں فسخ نہیں ہوتا تو وہاں لہذا خلا طلاق بائن کے حکم میں ہے یعنی جس سے جدائی آ جائے اور جدائی کس سے آ جاتی ہے طلاق بائن سے جدائی آ جاتی ہے سارا مسئلہ سب کو سمجھ میں آیا بھائی جی، جی۔ یہ خاص کی دوسری مثال سے دوبارہ سن لو خلاصہ کلام ہمارا اور امام شافی رحمہ اللہ کا اختلاف ہے ہمارے نزدیک کم مہر کی کم سے کم مقدار دس سر ہے زیادہ کی کوئی حد نہیں امام شافی رحمہ اللہ فرماتے ہیں نہ زیادہ کی حد ہے اور نہ کم کی ہماری دلیل مولانا کتاب اللہ کی یہ آیت ہے فرازنا ہم کہتے ہیں یہاں فرازنا مقرر کرنے کی نسبت کس کی طرف کی اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف تو یہ خاص ہوئی مولانا نسبت کہ اللہ فرما رہے ہیں ہم مقرر کرنے والے معلوم ہو کچھ مقرر ہے شریعت کی جانب سے کیا مقرر ہے مجمل ہے بیان نہیں مولانا مجمل ہے بیان نہیں کتاب اللہ میں بیان ملا نہیں حدیث کی طرف ہم گئے حدیث میں بیان مل گیا اللہ اقل میں درہ دس درہم ہم سے کم مہرہ نہیں بیان آ گیا سمجھ میں آیا اور امام شافی رحمہ اللہ تو وہ اس کو قیاس کرتے ہیں کس پر عقد مالی جیسے عقد مالی کے اندر مولانا دونوں جانبین سے عوض آتا ہے جس پر بھی وہ راضی ہو جائیں ایک چیز کا عوض دیا جاتا ہے جس پر بھی وہ راضی ہو جائیں یا عمل کی اجرت دی جائے گی یا مبیہ وغیرہ کوئی چیز دی جائے گی اس کی اجرت دی جائے گی اور جس پہ بھی راضی ہو جائیں سمن کم زیادہ جتنے بھی طے کر لیں مرضی ہے تو یہ بھی عقد مالک کی طرح ہے وہاں جیسے مرضی ہوتی ہے عقد کرنے والوں کی یہاں بھی میاں بیوی کی آپس میں مرضی ہے نکاح کرنے والوں کی کہ وہ جس پر بھی راضی ہو جائیں مولانا ان کی مرضی ان کے سکرد ہے کتنا مقرر کرنا چاہتے ہو ہم کہتے ہیں نہیں یہاں فروزنا آیا اور فرزنا کیا ہے خاص ہے اور خاص پر عمل کرنا واجب اور آپ قیاس کر رہے ہیں اور قیاس اس کے مقابلے میں آ جائے خاص کے مقابلے میں تو قیاس کو کیا کیا جاتا ہے ترک کیا جاتا ہے مولانا تو یہ خاص پر عمل کریں گے سمجھ میں آیا جی فروزنا ہم کہتے ہیں کہ نیز مولانا ہم اس قیاس بھی ہمارا معید ہے ہم اس کو قیاس کس پر کرتے ہیں پر چوری پر مالانا سراقہ بھی کم سے کم کتنے سراقہ پر ہاتھ جاتا ہے دس درہم کا انسانی عز کی کم سے کم قیمت کتنی ہے دس درہم ہے اور نکاح میں بھی اسی طرح ہے عورت بزا حوالے کرتی ہے اور مرض اس کے عوض میں کیا ہے مہر دیا کرتا ہے تو لہذا وہ بھی ایک انسانی عز ہے اس کی کم سے کم قیمت کتنی ہوگی دس درہم ہوگی مولانا اس پر پھر سمجھ میں کئی مسائل متفر ہوئے نیز مولانا یہ بھی میں نے بتایا کہ نکاح ہمارے نزدیک سنت ہے مولانا کیا ہے سنت ہے بھائی سنت اس لئے کہ حضور حدیث میں کیا ہے نکاح مین سنتی دوسری حدیث میں کیا ہے فمن رغبان سنتی فلیسا من تو چاہانچہ اس پر چار مسائل انہوں نے ذکر کیے امام شافر رحم اللہ فرماتے ہیں کہ نفل عبادت کے لیے خلوت اختیار کرنا یہ نکاح سے افضل ہے کیونکہ نکاح کیا ہے عقد مالی ہے وہ تو ایک مباح چیز ہے اور یہ نفل ہے اور نفل عبادت ہے اور عبادت میں ثواب ہے لہذا یہ کیا ہے افضل ہم کہتے ہیں اگر یہ نفل ہے تو وہ سنت ہے اور سنت کا درجہ اعلیٰ لہذا اس میں وہ زیادہ وہ بہتر ہے مولانا اسی طرح وہ کہتے ہیں بھائی یہ تو عقد مالی ہے جیسے چاہے خامن ختم کرنا چاہے اس کو باطل کرنا چاہے چاہے کٹھی ایک ہی طہر کے اندر تین طلاقیں دے دے چاہے الگ الگ توہروں کے اندر دے ہم کہتے ہیں نہیں طریقہ عبادت ہے مسنون طریقہ اس کا موجود ہے باطل کرنے کا اور وہ یہ وہ جو ذکر ہوا مولانا اسی طرح وہ کہتے ہیں یہ بھی مباہ ہے کہ کٹھی ایک ہی وقت میں تین دے دے ہم کہتے ہیں نہیں نہیں یہ بھی کیا ہے بدعت ہے مولانا اور اس میں بھی آدمی کیا ہوگا گناہگار ہوگا مولانا اور چوتھا مسئلہ یہ نکلا وہ فرماتے ہیں کہ یہ نکاح حق مالک کی طرح ہے لہذا اس کو فسخ بھی کیا جا سکتا ہے کس کے ذریعے خلا کے ذریعے ہم کہتے ہیں نہیں یہ عبادت ہے اور عبادت فسخ کو قبول نہیں کرتی لہذا اس کو خلا کو کس کے حکم میں فسخ نکاح کے حکم میں ہم نہیں لیتے بلکہ کس کے حکم میں لیتے ہیں ہاں طلاق بائن کے حکم میں لیتے ہیں چلیے مولانا اللہ عالم بھئی عبارت ترجمہ سب کو سمجھ میں آیا دیکھو یہ ذرا مشکل جگہ ہے یہ دیکھ لو فلا پلاک العمل بھی پس پس اس کتاب اللہ کے خاص پر عمل کو ترک نہیں کیا جائے گا اس قیاس کے ساتھ اور آگے پھر امام شافی اللہ کی پوری دلیل ہے کہاں تک کما ہوش دو سطریں دیکھو اب ترجمہ یوں ہوگا ذرا مشکل با محاورہ ترجمہ بس یہ دیکھو مولانا فلا یترک الحمل حامل اس کا ترجمہ آخر میں کرو پھر محاورہ ہو جائے گا پہلے یوں کرو بے اعتبار اسے ترجمہ شروع کرو اس قیاس کے ساتھ کہ یہ عقد مالی ہے پس اس کو قیاس کیا جائے گا عقود مالیہ کے ساتھ پس اس میں مال کی تعین سپرد کی جائے گی کس کی طرف میاں بیوی کی رائے کی طرف اس قیاس کے ساتھ لا یترک العمل بھی اس خاص پر عمل کو ترک نہیں کیا جائے گا اس قیاس کے ساتھ عبارت سب کو سمجھ میں آ گئی جیسے کہ امام شافی رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے چلیے ہوا المرام اللہ علم بحقیقت الکلام